إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يبلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع الجليل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم واللہ ذو الفضل العظیم محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین کے انعامات میں ہیں اور اللہ رب العالمین کی مہربانیاں ہم پر اس قدر ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے احسانات اور انعامات کو یاد کرنا چاہیے اور شمار کرنا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے رب العالمی نے فرمایا وہ ان نعمت اللہ ہی رات میرے بندو اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے اندر شمار کرنے کی طاقت نہیں ہے رب العالمین نے فرمایا وہ علیہ تم نے ظاہری باطنی ہر قسم کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے تم پر چھا دیا ہے تم کو اللہ رب العالمین کی ہر قسم کی نعمتوں نے ڈھانپ رکھا ہے اللہ رب العالمین کے انعامات کا شکر ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے رب کے انعامات اور رب کے احسانات کا شکر ادا کرے اور اسی لیے رب العالمین کے ہاں شکر گزاری کو ایک بہترین اور بڑی عظیم ترین عبادت کرا دیا گیا اور اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے فضل و کرم اور انعامات سے نوازا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات آپ پر باقی رہیں تو باقی رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں رب العالمین نے فرمایا وزکر و دکر ان شکر تم انگا اگر میرے انعامات کو تم یاد کرتے رہو گے تو ہم اور تمہیں دیتے جائیں گے لیکن اگر تم نے ناشکری کیا تو رب العالمین فرماتے ان ناظاب میرا عذاب بڑا دردناک ہے اللہ رب العالمین نے نعمتوں کی ناشکری کو کفر قرار دیا ہے فرمایا فض قرونی اب قرقم وش قرونی ولا میرا شکر ادا کرو خبردار تم کفر مت کرو انعامات کا اللہ رب العالمین کے احسانات کی ناقدری قدری کرنا اور ناشکری شکری کرنے کو کفر قرار دیا گیا اور جو بدترین گناہ ہے اللہ رب العالمین نبی علیہ نے ساتھ نمایا مومن کی ساری زندگی میرے بھائیوں صبر اور شکر کے اندر گزرنی چاہیے ہر مومن کے اوپر فرد ہے کہ اپنی ساری زندگی کو صبر اور شکر میں گزارے حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالان ہو سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے اہل علم نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب امر المؤمن عجب امر المؤمن ان امر ہو المؤمن ہو سدا کر پشا کرا کان خیر اللہ وین اصابت ادھر رہو سبر فکان خیر اللہ او کما کارا رہتا تھا ہاں، آپ نے ساتھ میں اے لوگوں مومن کی زندگی بھی بڑی عجیب وہ غریب ہے اور مومن کے علاوہ یہ نعمت کسی کو نہیں ملی ہے کیا ہے وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ مومن پر چاہے خوشی کا وقت ہو یا غمی کا وقت ہو اسے خوشحالی ہو یا پریشان حالی ہو مومن کے لیے ہر حال میں خیر و برکتی ہوا کرتی ہے وہ لے لکھے مومن مومنوں کے علاوہ کسی کو یہ چیز حاصل نہیں کہ مومن کے حق میں خوشی بھی بہتر ہو اور مومن کے حق میں غمی بھی بہتر ہو مومن کے لیے خوشی کے ایام بھی خیر و برکت کے ہوں اور اگر کسی پریشانی اور غمی کا معاملہ آ جائے تو مومن کے لیے غمی اور پریشانی کے ایام بھی خیر و برکت کے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف مومن کو نصیب ہے ولی نکلے استاذ مومن کے علاوہ یہ چیز کسی اور کو نصیب نہیں ہے پھر نبی اسرا نے مزید وضاحت کی فرمایا ان اصابت ہو فرا ہو اگر کسی مسلمان کو کسی مومن کو خوشی کا وقت نصیب ہوتا ہے صحت ہے تندرستی ہے و دولت ہے اولاد ہے کاروبار ہے اللہ رب العالمین جب مومن کو اپنے فضل و کرم سے نوازا اور مومن کو خوشی کا موقع ملا تو اللہ کے رسول سے پلّہ فرماتے فوراً شاکر پکانا خیر اللہ وہ مومن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو پا جانے کے بعد کبھی وہ کبر میں خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتا نہ غرور اس کے اندر آتا ہے نہ میں پناہ آتا ہے وہ ہر ہر فضل و کرم کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھتا ہے ذرا سلیمان ارے خان کو ذرا دیکھو سورہ نمل کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہر خراب مستقر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ملک سبا کا تخت فرما مستقر آر پرت ہی دیکھا کہ یمن سے چل کر کے ملک سبا کا تخت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آخر کھلی پرت تو دیکھا جس پہ شاہی تک وہاں موجود ہے فرمارا مستفر رنڈا یہ مومن کا مکان اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ بغیر کسی لڑائی کے بغیر کسی و جدال کے بغیر کسی قتل و غارت کے رب العالمین نے بیٹھے بیٹھائے مر کے سبا کا تک پہنچا دیا اور وہ بھی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئی اتنے بڑے انعام کو دیکھنے کے بعد کہتے کہا ہے من فضل ربی اس میں میرا کوئی کمال نہیں میرے درباریوں کا کوئی کمال نہیں میرے فوجیوں کا کوئی کمال نہیں ہاگام ان فضل ربی یہ سب میرے رب کا فضل ہے اللہ رب العالمین کا فضل کرا دیا اور کہتے کا ہے لی اب اشکر اتنا بڑا فضل ہمارے رب نے ہم پر کیا ہے میرا رب مجھ کو آزماتا ہے میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے آج ہم اکثر کہ اس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہم اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں یہ نبی کا واقعہ ہے غور کرو کتنا ہم ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے بڑا سے بڑا اللہ کا قبر و کرم ہوا اللہ کے نبی فوراً متنوع ہو گئے کہتے ہیں فضل ربی لی آج کرو ہم اکو یہ میرے رب کا بڑا فضل ہے میرا رب میرا امتحان لے رہا ہے تا دیکھے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی نا کرتا ہوں اسی لیے ہمیشہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں اللہ کا خبر و کرم آتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں فرمایا آپ نے کہ انسان مومن کا کو جب اللہ تعالیٰ کسی کرم سے نوازتا ہے تو شا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے فکان خیر اللہ اور شکر گزاری جب کرتا ہے تو جس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے یہ شکر گزاری اس سے بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت بن جاتی ہے بہت بڑا یہ و کرم ہے خیر اللہ یہ شکر گزاری اس کے حق میں بہت ہی بہتر ہو جاتی ہے لیکن اس کے برخلاف اوین اصابت و ذرا رہا مومن کو اگر کہیں اے کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا کوئی تکلیف اس پر آ گئی کسی قسم کے مشکل میں گر گیا مومن تو اللہ کے رسول کو قلم فرماتے ساپارا فکارا خیر اللہ تو انا للہ پڑھتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانی میں واویلا کرنے کے بجائے شکوا شکایت کے بجائے سابارہ اس نے صبر سے کام لیا انہا یا ارپ اور اس نے صبر سے کام لیا تو فکان خیر اللہ یہ صبر کرنا اس کے حق میں بہت ہی بہتر ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صابر و شاکر بنائے اللہ اپنے پد و کرم سے نوازے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ کی حمد کریں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی ہم پر پریشانی اور مصیبت آ جائے تو ایسے موقع پر ہم صبر سے کام لیں وہ سابری نفل اکبر رائی وحین البسی الاک اللہ وہ الا ایک حل ایک سچے مسلمان ہونے کی نشانی اللہ رب العالمین نے قرار دیا آپ پورے سورت کو کی اس پوری آیت کو پہن ڈالیں نہیں سلبر رام تو الم وجو حکومت اور آخر نظر عام رب اللہ عاطف پوری آیت کو پہ ڈالیں اس میں تقریباً پندرہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ایمان کی پندرہ باتیں جس میں عقائد ہیں احکام ہیں فرائض ہیں حقوق اللہ ہیں حقوق العباد ہیں ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آصم فرمایا وہ نصیب وحین روس اور صبر کرنے والے صبر کرنے والے کون ہیں تین حالتوں میں دشمنوں کا ڈر ہو جب بھی صبر کریں بیماری پریشانی ہو جب بھی صبر کریں ہر مصیبت آئی اس پر صبر کریں رب العالمین نے فرمایا ہر حال میں جو صبر کرنے والے لوگ ہیں الا اکلین سرکو یہی لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں وہ الا ایک حبل اور یہی متقین اور پرہیزگار ہیں میرے بھائیوں صبر اور شخص یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو دیا ہے اس سے بھی بہا کر کے اللہ اپنے فضل و کرم سے دے گا اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کریں گے تو رب العالمین کا فرمان ہے رونا اب رہوں گے ذریعے سار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب دے گا اسی لیے حدیث کے اندر آیا کہ آمد کے دن حسر کے میدان میں ایک مومن کو اللہ تعالیٰ روزے کا ثواب دیا حج کا ثواب دیا عمرے کا ثواب دیا ساری نیکیوں کا جو ثواب دے دینے کے بعد ایک بہت بڑا نیکیوں کا پہاڑ سب سے بڑا اس کی نیکیوں میں جو ہے ایک پہاڑ نظر آیا اللہ رب العظیم فرماتے ہیں میرے بندے یہ نیکیوں کا پہاڑ ہے یہ بھی تیرے یا تیرا جو ثواب ہے بندہ کہتے ہی ہمیں ہماری نیکیوں کا ثواب نماز کا روزے کا حج کا زکات کا عمرے کا یہ سارا سواب تو مل گیا لیکن سب سے اونچا پہاڑ جو نیکیوں کا ہے میں نے کون سی نیکی کی تھی جس کا یہ بڑا اجرو سواب یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ نیکیوں کا جو ثواب بھی تمہیں ملا تھا وہ تمہارے آمار تھے یہ سب سے بڑا نیکیوں کا پہاڑ جو تمہیں دیا جا رہا ہے یہ تمہاری نیکیاں نہیں بلکہ میری طرف سے آنے والی بلاؤں جو تم نے صبر کیا تھا اس صبر کا جو ثواب ہے اللہ رب العالمین نے صبر کا بڑا سلاح رکھا ہے پر اب یہ فرماتے ہیں اے لوگ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے اگر خوشی نصیب ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہے اور پھر آپ نے آگے ساتھ لو مومن کا سارا معاملہ خیر و برکت کا ہوتا ہے یہ چیز مومنوں کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے حضرت ہیں حضرت بن ابھی وقت رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث جس کو امام تبرانی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نقل کیا نبی علیہ السلام نے دوستوں اور وضاحت سے بیان کیا ہم میں سے ہر مسلمان کے سامنے زندگی میں دو ہی حالتیں آتی ہیں کبھی خوشی کا وہ موقع ہوتا ہے اور کبھی غمی کا عالم ہوتا ہے ان دونوں حالتوں میں اگر ہم نے صبر و شکر سے کام لیا تو دنیا بھی ہماری سبرتی ہے اور آخر بھی ہماری بن جایا کرتی ہے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی اے صاحب نے تمہارا بھی معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے تمہارا معاملہ بڑا حیرت ناک تعجب انگیز ہے دنیا میں جو تمہارا معاملہ ہے کسی اور کو نصیب نہیں صحابہ کام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہوا آپ نے ساتھ میں ان اصاب ہو خیر ان اصاب ہو خیر حمد اللہ و شکرا فکان خیر اللہ اگر مومن کرما ہو سچے مسلمان پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرتا ہے کوئی کسی خیر سے نوازتا ہے حامد اللہ تو اللہ تعالیٰ کا حمد کرتا ہے الحمد للہ کہتا ہے اور اس پر وہ شکر کرتا ہے یہ سب سے پہلا عمل ہے آپ نے ساتھ دیکھو مومن کو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے نوازا اور مومن نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو پا کر الحمد الحمدللہ اللہ کہا حمید حمید اللہ اللہ شکرا اللہ کی حمد کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کا کہ ہم اور اللہ کا شکر اس نے ادا کیا تو جتنی نعمتیں اللہ نے تعالی دیا تھا سمجھو سب سے بڑی نعمت یہ اس پر اللہ نے الحمدللہ کہنے کی توفیق رسیق کرنا اللہ نے اس کو شکر ادا کرنے کے موقع دے دیا اسی لیے نب یہ ساتھ الحماد تمہیں معلوم ہے حشر کے میدان میں جب سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے ان سال سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے لیے جن کا نام لے کر کے اعلان کیا جائے گا فلاں بنا فلاں کہاں ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے پوچھا جائے گا ارے العالمین فلا ابن فلا سب سے پہلے جنت میں کیوں داخل کیے جائیں اللہ تعالیٰ بیان یاد فرمائے گے الحمد یہ دنیا میں ہماری حد بیان کرنے والے لوگ تھے حد کی برکت سے جو اللہ کی حد بیان کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں ان ہر دو شکری کی برکت سے ان کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہم معذوم اور شکر شکر کرنے والا بنائے پھر آپ نے ساتھ نمایا وہی ناسابت ہو مصیبت اور اگر کسی مومن کو خیر کے بجائے صحت و تندرستی کے بجائے مال و دولت کے بجائے وہی رساوت ہو مصیبت کسی مصیبت میں گر گیا کوئی مصیبت آ گئی اس پر پھر بھی حمد اللہ صبر اللہ کی حد کرتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے مصیبت میں بھی اللہ کی حمد کرتا ہے کبھی شکایت نہیں کرتا اسی لیے سوال یہ ہے کہ مصیبت میں جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اللہ کی حمد مومن اس لیے کرتا ہے کہ سوچی سے مصیبت میں ہم نے اگر صبر کر لیا صبر کیا تو اللہ رب العالمین اس سوچی سے کیسے سب کے بدلے پہاڑوں برابر ہمیں اجر و ثواب دے گا اگر ہمیں صبر کا موقع نہ ملتا تو شاید اتنے بڑے اجر ثواب سے ہاں محروم رہتے مومن ہر حال میں دوستو چاہے خوشی کا موقع ہو یا گمی کا موقع ہو خوشی کا موقع ہو تو شاطر بنے اور خوشی کا گمی کا موقع ہو تو وہ شاگر بنے اسی لیے اس حدیث کی روشنی میں کہا جاتا ہے پورا دین اسلام دو چیزوں میں ہے آدھا اسلام سب تعلق رکھتا ہے اور آدھا اسلام شکر سے تعلق رکھتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ان لکل قبار ان شکور قرآن پاک رب العالمین نے اور شکور یعنی صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کو ساتھ ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے آج اسلام کا تعلق دوستوں صبر سے ہے اور آج اسلام کا تعلق جو ہے وہ شکر سے ہے صبر اور شکر یہی ایمان کے دو پہیے ہی یہ دونوں اگر مضبوط ہیں تو آدمی کا ایمان درست اور مضبوط ہے اللہ تعالی ہم سب کو کی کے رکھتے فرمائے اپور کو لہٰذا اللہ من کل بالکل الحمد للہ وقفا وسلام اللہ وقفہ میرے یہ اللہ رب العالمین کے انعامات پر شکر کرنا حمد کرنا ہاں؟ یہ ہمیں سرکر اللہ رب العالمین کے انعامات پر غور و فکر کرنا چاہیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں ابھی جو ایام یہاں گزرے ہیں یہاں جو ایام گزرے ہیں وہاں کے لوگوں نے خوشی منائی ہے خوشی ہے ان کا انہوں نے خوشی منائی سوال یہ ہے کہ خوشی کے مواقع سب آتے ہیں اس حدیث پر ذرا غور کرو حرام تمرانی رحمت اللہ نے اپنی موسم کے اندر نقل کرتے ہیں عبداللہ اللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ حدیث چرا ہیں کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے بھری مجلس سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے اللہ سے اللہ حق یا رسول اللہ آپ بتائیے دو سوال ہمارے ہیں نمبر ایک احب اللہ ان مسلمانوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ کون ہے نمبر دو العمال حق اللہ اسلام میں ہزاروں نیک امار ہیں ان نیک امار میں سب سے محبوب امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے سب سے محبوب امر اور سب سے بڑا محبوب لندہ اللہ بندہ نبی بھی رحا نے فرمایا رہی بات ہے احب الناس پورے مسلمانوں میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب بندہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ کون ہے تو آپ نے ساتھ فرمایا احب الناس لوگوں بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو لوگوں کے دکھ میں درد میں تکلیف میں کام آنے والا ہو اپنی ساتھ سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو ساتھ رایا وہی سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے احب الناس اللہ للناس لوگوں میں جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا مسلمان ہے وہی مسلمان اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے فرمایا رہی بات دوسری دوسرا سوال کہ احب العمال اللہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے تو آپ نے ساتھ نمایا احب العمال اللہ سرور تدخله ولا مسلم او تکشف عنه آنو کر قربتن اور تک بھی آن ہو السلام آپ آبر صاحب یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال چار ہیں نمبر ایک العمال اللہ سرور خلو علی مسلم سب سے بہترین عمل یہ ہے کسی اسی کسی پریشان مسلمان کے گھر میں خوشی کا لہر دوا دو کسی مسلمان کے گھر میں اے خوشی اے خوشی کا موقع پیدا کر دو اے کسی پریشان اے اے دکھی دکھی والے گھر اور انسانوں کے دلوں کو خوش کر دو سب سے بہترین عمل ہے نمبر دو اور سب سے کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئی ہے اس مصیبت کو دور کر دو یہ سب سے بہترین عمل ہے نمبر دو اور یہ مسلمان پر قرض ہے قرضوں کے طرح دبا ہوا ہے قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے قرض دینے والے اسے پریشان کر رہے ہیں اور تصویر انہو دین کرا کر کے اپنے مومن کی گردن ادا کرا دو سب سے محبوب ہے آپ نے ساتھ روایا اور تصور کی ان یا کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا کر کے کر دو یہ سب سے بہترین آمان ہے میرے بھائی جہاں جس ملک کے اتفاق اور اتحاد یہ بڑی نعمت ہوا کرتی ہے اور جہاں کے بڑے لوگ اپنے چھوٹوں کا خیال رکھتے ہیں چھوٹوں کے دکھ درد میں کام آتے ہیں وہاں امن و امان رہتا ہے وہاں اتفاق اور اتحاد رہتا ہے وہاں خوشی کے ایام آتے ہوتے ہیں وہاں چھوٹے بھی بڑوں کا لحاظ رکھتے ہیں لیکن جہاں بڑے قوم کے وفادار نہ ہو ملک کے وفادار نہ ہو قوم کے ساتھ گداری کرنے والے ہوں ملک کے ساتھ بے وفائی کرنے والے ہوں وہاں کے عوام بھی اپنے سربراہوں اور اپنے بڑوں سے کبھی محبت نہیں کرتے نہ ملک میں اتفاق رہتا ہے نہ ملک میں اتحاد رہتا ہے نہ بڑوں اور چھوٹوں میں ان خط محبت ہوتی ہے وہاں سارا معاملہ کھینچا کاری کا آپس میں دو دوسرے اور نفرت ہوا کرتا ہے اسی لیے ہمیں ان ملکوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے جہاں کے بڑے لوگ اپنے چھوٹوں سے محبت کرتے ہیں ان کے دکھ میں ان کے درد میں ان کی پریشانی میں کام آتے ہیں کبھی ان کو نظر انداز کر کے اپنا ہی بھلا نہیں چاہتے بلکہ اپنا بھلا چاہتے ہیں کوبڑے سے زیادہ ڈھیروں کو بھلا چاہتے ہیں اگر یہی ماحول تمام مسلم ملکوں کے اندر پیدا ہو جائے تو مسلم ملک جو ہیں امن و امان کا گہوارہ بن جائیں گے ان پر محبت کا ایک سما تاری ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کامان بنائے ہمیں مل کر کے رہنی الفت محبت کے ساتھ رہنی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے ہم دعا کرتے ہیں مسلمانوں پر آئی ہوئی ساری مشکلات کو دور کر دے اور اللہ ہم نے جتنے بھائی دنیا کے اندر بیماریوں میں مبتلا ہیں یہ جمعے کا دن ہے ہم سارے ساتھی مل کے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے تمام مسلمان مریض بھائیوں کو سفا کلی عطا فرما اور صفت آجلا نصیب فرما اللہ رب العالمین اور ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے ہر ہم نے جو پریشان ہار ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے جو موقوط ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں معاہدے متب سنت بنا دے عالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ نیک آمار کی توفیق رسید فرما ہے ان کا ملک کا وفادار بنا دے وہ منت کے لیے فائدہ مند بنا دے کو وہی آمار کرنے کی توفیق رسید فرما جس میں قوم کی بہتری ہو اسلام کی بھلا کی ہو اور انہیں ہر ایسے کام سے روک لے جو ملک کے لیے قوم کے لیے ملت اور امت کے لیے نقصان دہ ہو اور خصوصاً جس شہر کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں کے ہاتھ ہے شیخ سلطان حضرت اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بنا ہر آفت ہر پریشانی سے محفوظ رکھے الحر عالمین امت کے لیے ان کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے اور ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ بالعدل عن والمنکر والبغی تذکرون اللہ ودعوه امردان کو عبا اللہ تعالی اکبر